إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہ بخشیں گے اور نہ انہیں راہ ہدایت سمجھائیں گے منافقوں کو اس امر کی خبر اے نبی پہنچا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست بناتے پھرتے ہیں کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں بس عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکے ہیں کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں کرنے نہ لگیں ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والے ہیں سامعین اب عنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے کافروں سے موالات یعنی دوستی اور بری مجلسوں سے بچنے کا حکم ارشاد ہو رہا ہے کہ جو ایمان لا کر پھر مرتد ہو جائے یعنی دین اسلام سے پھر جائے پھر وہ مؤمن ہو کر کافر بن جائے پھر اپنے کفر پر جم جائے اور اسی حالت میں مر جائے تو نہ اس کی توبہ قبول نہ اس کی بخشش کا کوئی امکان نہ انہیں چھٹکارا نہ فلاح نہ اللہ تعالیٰ انہیں بخشے نہ راہ راست پر لائے علی رضی اللہ اس آیت کی تلاوت فرما کر فرماتے تھے مرتد سے تین بار کہا جائے کہ توبہ کر لے پھر فرمایا یہ منافقوں کا حال ہے کہ آخرش ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے پھر وہ مؤمنوں کو چھوڑ کافروں سے دوستیاں گانٹتے ہیں ادھر بظاہر مؤمنوں سے ملے جلے رہتے ہیں ادھر کافروں میں بیٹھ کر ان مؤمنوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو انہیں یعنی مؤمنوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں دراصل ساتھ تو ہم تمہارے ہیں بس اللہ تعالیٰ ان کے مقصد اصلی کو ان کے سامنے پیش کر کے اس میں ان کی ناکامی کو بیان فرماتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ ان کے پاس تمہاری عزت ہو یہ تمہیں دھوکا ہوا ہے اور تم غلطی کر رہے ہو سنو عزتوں کے مالک تو صرف اللہ ہیں جو اکیلے ہیں جن کا کوئی شریک نہیں وہ جسے چاہیں عزت دیتے ہیں اور آیت میں اللہ کا ارشاد ہے من يريد العزت اور فرمایا ولی اللہ لزت یعنی عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مؤمنوں کی لیکن منافق بے سمجھ لوگ ہیں مقصود یہ ہے کہ اگر حقیقی عزت چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ مل جاؤ اللہ کی عبادت کی طرف جھک جاؤ اور اللہ کی جناب سے عزت کے خواہاں بنو دنیا اور آخرت میں وہ تمہیں عزیز بنا دیں گے پھر فرمان ہے کہ جب میں تمہیں اے مسلمانوں منع کر چکا کہ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے انکار کیا جا رہا ہو اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اس میں نہ بیٹھو پھر بھی اگر تم ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے رہو گے تو یاد رکھو میرے ہاں تم بھی ان کے شریک کار سمجھے جاؤ گے ان کے گناہ میں تم بھی انہی جیسے ہوگے جیسا کہ سنن ترمیدی کی حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا جس دسترخوان پر شراب نوشی ہو رہی ہو اس پر کسی ایسے شخص کو نہ بیٹھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اس آیت میں جس ممانعات کا حوالہ دیا گیا ہے وہ سور انعام کی جو مکی ہے یہ آیت ہے وہ عید الدین خدون فی آیتینہ فریدان ہم کہ جب آپ اے نبی انہیں دیکھیں جو میری آیتوں میں غوطہ لگانے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ ان سے منہ مو موڑ لیں مقاتل ابن حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا یہ حکم انََََََََََ كم مصل وم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وما على الذين يتقون من من حسابهم شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون سے منسوخ ہو گیا ہے یعنی متقیوں پر ان کے حساب کا کوئی بوجھ نہیں لیکن نصیحت ہے کیا عجب کہ وہ بچ جائیں پھر فرمان باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ تمام منافقوں کو اور سارے کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والے ہیں یعنی جس طرح یہ منافق ان کافروں کے کفر میں یہاں شریک ہیں قیامت کے دن جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے اور وہاں کے سخت تر دل ہلانے والے عذابوں کے سہنے میں بھی ان کے شریک حال رہیں گے وہاں کی سزاؤں میں وہاں کی قید و بند میں توق و زنجیر میں گرم پانی کے کڑوے گھونٹ اتارنے میں اور پیپ لہو کے زہر مارنے میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور دائمی سزا کا اعلان سب کو ساتھ ہی سنا دیا جائے گا